اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کو روایت فرما رہے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے یا عبادی ان ہی اعمالکم کو لکم اے میرے بندو صرف تمہارے اعمال ایک ایسی چیز ہے جنہیں میں شمار کرتا ہوں تمہارے لیے ان اعمال کو گنتا ہوں شمار کرتا ہوں صرف اعمال ہی ایسی چیز ہے جنہیں میں شمار کرتا ہوں باقی کوئی چیز نہیں تمہارے بنگلے کوٹھیاں کاریں تمہاری فیکٹریاں اور تمہارا بینک بیلنس اور تمہاری دنیا کی ڈگریاں ترقیاں وزارتیں عہدے ان میں سے کوئی چیز میرے ہاں کسی شمار یا گنتی کے قابل نہیں ہے ہاں جو مال تم مجھے دو گے اسے ضرور شمار کروں گا نہ صرف یہ کہ شمار کروں گا بلکہ اسے اپنے اوپر تمہارا قرضہ سمجھوں گا اور اس قرض کو بڑھا چڑھا کر تمہیں لوٹا دوں اور ہاں مال میں ایک چیز اور بھی ہے جسے میں دیکھتا ہوں کہ یہ مال حلال کا ہے یا حرام کا اور اگر حلال کا ہے تو اس کو خرچ کہاں کیا گیا اس مال کا استعمال کہاں ہوا امور حرام پر یا حلال پر تو اگر مال حرام کا ہوا تو اس پر بڑی باز برس ہوگی اللہ الذي اللہ من حرام فنار و اولا بھی جو گوشت رزق حرام سے بنتا ہے اس گوشت کی حقدار جہنم کی آگ نہیں یہ جنت الحم النبت میرا حرام جو گوشت حرام سے بنتا ہے وہ جنت کے قابل نہیں ہے حرام گوشت جنت میں جا ہی نہیں سکتا تو یہ چیز تمہارے مال میں دیکھی جائے گی مال کو خرچ کرنے میں اسراف تو نہیں کیا یہ سارے امور ملحوظ رکھے جائیں گے باقی تمہارے مال میں سے کوئی چیز میں شمار نہیں کروں گا وہ تمہارے نزدیک دنیا کی بڑی قدر ہے بڑی قیمت ہے وقعت ہے لیکن یہ دنیا اتنی ہلکی چیز ہے اتنی بے قدر اور بے وقر چیز ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو ساری چیزیں مٹی ہو جائیں گی کچھ باقی نہیں بچے گا تمہاری ان دنیا کی ترقیوں کے کوئی آثار کوئی نشانات زمین پر باقی نہیں بچیں گے جس دنیا کو تم نے بہت سمیٹا گن گن کے رکھا وہ دنیا بالکل ہاتھ سے نکل جائے گی اور کوئی چیز باقی نہیں بچے گی ہاں، ایک ہی چیز باقی بچے گی اور وہ اللہ کا فرمان کفو ہوں ان نہ روک لو ان سب کو میں نے ان سب سے سوال کرنے بس حساب سوال و جواب یہ سلسلہ باقی رہ جائے گا باقی دنیا کی ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ رب العزت تمہارے جتنے بھی امور ہیں ان میں سے صرف تمہارے اعمال کو گنتا ہے ثم وفیکم ایاہا کم اللہ رب العزت اعمال کو شمار کر کے پھر ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا یہاں بھی اشارہ ہے کہ کوئی ظلم نہیں ہوگا ہاں اگر بندے اللہ رب العزت کو خوش کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے گا عدل کے ساتھ فضل تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہمارے اعمال گنے جا رہے ہیں شمار کیے جا رہے ہیں اور شمار کرنے والا پروردگار وما وہ ماں کان اور ابو کا نسیح تیرا پروردگار کسی عمل کو بھولنے والا نہیں ہے بلکہ جو عمل نیک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرے گا بمن وہ مومن بولا کا گانا سائی ہوں مشکور جس کا ارادہ آخرت کا ہو اور کوشش بھی واقعی آخرت کے حصول کی ہو اور عقیدہ سچا اور پختہ ہو تو ان لوگوں کی ہر کوشش کی قدر کی جائے اور قدر کرنے والا اللہ العزت ہے تو اللہ رب العزت ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے اعمال کو شمار کر رہا ہے اس کا تقاضا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے اچھے اعمال دکھائیں ایسے عمل نہ کریں جنہیں اللہ رب العزت دیکھ کر ہم سے ناراض ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے ساتھ غصے اور غضب اور اس کے عذاب کا معاملہ بن جائے اللہ رب العزت قیامت کے دن میدان معاشر میں جب حساب و کتاب کے لیے آئے گا تو یہ خطاب فرمائے گا کہ یا معشر جن والانس انی قد انصت لکم من یوم بخلط کم الا یوم میں اے انسانوں اور جنوں میں نے دنیا میں تمہیں جب سے پیدا کیا اس وقت سے لے کر آج تک تمہارے لیے خاموش رہا اسمع قولکم و اراہم لگوں تمہاری ایک ایک بات سنتا رہا اور ایک ایک عمل دیکھتا رہا فن سے تو ہلیہ آج خبردار کوئی نہیں بولے گا صرف وہ بولے گا جس کو میں بلاؤں گا اور جس سے میں بلواؤں گا اللہ تعالی زبانوں پر مہر لگا دے گا اور اس کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا اور اس دن کو بہت ہی کٹھن بہت ہی مشکل اور بہت ہی تکلیف دہ دن قرار دیا گیا ہے جس کا سب نے سامنا کرنا ہے اور تن تنہا سامنا کرنا ہے یوم یسدر الناس اشتاط اللہ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى لوگ تنہا تنہا آئیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں جس نے ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہوگی وہ دیکھے گا اور جس نے ایک ذرے کے برابر گناہ کیا ہوگا اسے دیکھے گا تو اتنا دقیق اور باریک یہ معاملہ ہے الحسنۃ اللہ تبلا ولفم العین سا کوئی نیکی بوسیدہ اور پرانی نہیں ہوتی اور کوئی گناہ بلایا نہیں جائے گا ہر نیکی پیش ہوگی اور ہر گناہ پیش ہوگا رسول اللہ سے سوال ہوا کہ اہ سے خیر یا رسول اللہ یا رسول اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین انسان کون ہے فرمایا من طال عمره بحسن عمله جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو جو جو اس کی زندگی آگے بڑھتی جائے تو تو اس کے نیک عمل بڑھتے جائیں ان میں اضافہ ہوتا جائے پھر پوچھا گیا سب سے بدترین انسان کون ہے فرمایا کہ من طال عمر ہو وہ عمل ہو جس کی عمر تو لمبی ہو لیکن عمل برے ہو عمر کے بڑھنے کے باوجود بڑھاپے کے باوجود اس کی معصیت ہے اس کی فطرت بد کا حصہ بنی ہوئی اور وہ باز نہیں آتا آخرت کی تیاری نہیں کرتا سب سے بڑے متقی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالی نے انہیں بھی آخری عمر میں حکم دیا کہ وسطہ بحمد ان نہ ہو گانا توابا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ وقت ہے چل چلاؤ کا کثرت سے اپنے پروردگار کی تصویر بیان کرو اور اس کی حمد بیان کرو اور کثرت سے استغفار کرو ام المومنین فرماتی ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم لمبے سجدے کرتے اور ان سجدوں میں یہ دعائیں پڑھتے سبحان اک اللہ بحمدک استغفرک و اتوب الیک اس آیت کریمہ پر عمل کرتے فائدہ فرق تفن سب فیل حب کا فرغ فراغت کے لمحات نکالو اور کھڑے ہو جاؤ اپنے پروردگار کے سامنے اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرو بلکہ ایک حدیث قدسی میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ یا عبدی یبن آدم تفرغ عبادت آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے کچھ فارغ اوقات نکال ان میں بیٹھ جا میرا ذکر کر قرآن کی تلاوت کر نیکیاں کر میری عبادت کر تو وہ بندہ سب سے بہترین ہے جس کو اللہ رب العزت طویل عمر عطا فرمائے اور اس طویل عمر میں اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں روز افزو اس کے اعمال صالحہ میں اضافہ ہوتا جائے اور وہ انسان بڑا ہی بدترین انسان ہے جس کی عمر بڑھتی جائے لیکن اس کو نیکیوں کی طرف کوئی توجہ نہ ہو بلکہ وہی روٹین وہی معصیتیں وہی گناہ اس کو توبہ کی فکر نہ ہو استغفار کا احساس نہ ہو علیہ اسلام کی حدیث ہے رج علیہ جب انسان ساٹھ سال کا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی اس کے عذر ختم کر دیتا ہے یعنی ساٹھ سال کا ہونے کے باوجود اگر وہ آخرت کی تیاری نہیں کرتا وہی روٹین ہیں وہی مقاصد ہیں اور وہی اعمال ہیں جو ایک نوجوان کو زیب دیتے ہیں اور پھر اسی مرحلے میں اگر وہ گناہ کرتا ہے معصیتیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے عذر ختم کر دیتا ہے تو یہ جملہ بہت ہی قابل غور ہے یا عباد ان نماحیہ اعمال حکم اور میرے بندو تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہارے لیے گنتا ہوں اور کوئی چیز گنتی کے قابل نہیں ہے یہ کاریں کوٹھیاں بنگلے فیکٹریاں اور کاروبار ان میں سے کوئی چیز گنتی کے قابل نہیں پوری دنیا مل کر میرے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے تو ان میں سے کوئی چیز قابل شمار نہیں ہے ہاں حلال و حرام کا حساب ہوگا کوئی صدقہ تم دو گے مجھے اسے ضرور دیکھوں گا وہ تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے اس کا اجر دوں گا بڑھا چڑھا کر دوں گا اور آگے فرمایا کہ فن فمن وجد وجد خیر اللہ اللہ اب چونکہ تمہارے اعمال شمار کیے جا رہے ہیں اور تمہیں ان اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تو اس کے بعد جو شخص اپنے اعمال میں خیر پائے اعمال صالحہ پائے اچھے عمل پائے فل احمد اللہ تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اس کی تعریف کرے اس کی حمد و ثنا بیان کرے بم مجد غیر ذالک اور جو اپنے اعمال میں دوسرے اعمال پائے جو برے ہیں اللہ کی نافرمانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی معصیتیں ہیں فلاں علوم اللہ نفس ہو وہ صرف اپنے آپ کو ملامت کرے اپنے آپ کو وہ کوسے اپنے آپ کو ملامتیں کرے یہ دو جملے تھوڑی سی وضاحت طلب ہیں کہ ایک انسان اگر اپنے اعمال میں خیر پاتا ہے اعمال صالحہ پاتا ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے اللہ رب العزت کی تعریف کرے ہر عمل صالح پر اللہ رب العزت ہی تعریف کا مستحق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ایک بار فرمایا کہ یا معاذ واللہ انی وقب اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے تو اس محبت کے تقاضے کے تحت میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ کلمات ضرور کہنا اللہ عینی اللہ ذکری کا شکری کا حسن عبادت کا نماز کے بعد کہ یا اللہ میری مدد فرما اپنے اور ذکر کرنے کی اپنا شکر ادا کرنے کی اور تیری اچھی عبادت کی ان سارے امور میں میری مدد فرما حالانکہ ایک عمل خیر سے فارغ ہوا ہے تو عمل خیر ختم نہیں ہوتے جاری رہنے چاہیے اور اس پر شکر کی توفیق کی استدعا کرنی چاہیے تو فرمایا کہ جو شخص اپنے اعمال میں خیر پاتا ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرے اس کا شکر ادا کرے اس خیر میں اعمال صالحہ میں وہی تعریف کا مستحق ہے اور اس تعریف کے دو اسباب ہیں ظاہری طور پر دو اسباب ہیں باقی اللہ کا علم ہے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل صالح پر تعریف کا حمد و ثناء کا اور شکر کا اس لیے مستحق ہے کہ یہ عمل صالح اللہ کی توفیق سے حاصل ہوا ہے یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے جو اللہ تعالیٰ سب کو عطا نہیں کرتا عمل صالح ایک خاص نعمت ہے جو اللہ کے خاص بندوں کو حاصل ہوتی ہے اور اللہ رب العزت ان خاص بندوں میں اگر ہمیں شمار کر لے اور نیک عمل کی توفیق دے دے تو یقیناً وہی تعریف کا اور حسن ثناء کا مستحق ہے رسول اللہ وسلم کا فرمان ہے اللہ فرماتا ہے کہ انی عورت دنیا لمن يحب ومن لا يحب انه يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب ولا دین اللہ اللہ رب العزت دنیا سب کو دیتا ہے خواہ اس سے محبت ہو یا نہ ہو لیکن دین صرف اسے عطا فرماتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو محبت ہوتی تو پھر اس دین کی عطا پر اللہ رب العزت ہی تعریف کا مستحق ہے کہ اسی کی توفیق سے اسی کی مدد سے ہمیں یہ نیکی حاصل ہوئی تو جو شخص اپنے اعمال میں خیر پاتا ہے اعمال صالحہ پاتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اس کی تعریف کرے یہ سب محض اسی کی توفیق ہے اور دوسرا سبب اللہ رب العزت کی تعریف کا اور شکر کا اور حسن ثناء کا یہ ہے کہ اللہ تعالی ان اعمال پر بے پناہ اجر دیتا ہے بڑا ثواب دیتا ہے جس کی عظمت کا ہم تصور نہیں کر سکتے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اتق اتق النار النار اتق شد کے تمرا جہنم سے بچ جاؤ خواہ آدھی کھجور خرچ کر کے یہاں اللہ رب العزت کی بڑی رحمت کا اظہار ہو رہا ہے کہ آدھی کھجور بھی جہنم سے بچا سکتی فعلم تجد طیب اگر وہ بھی نہ ہو آدھی کھجور بھی نہ ہو تو اچھی بات کہہ دو تو کلمہ طیبہ کہہ دو کوئی نیک بات کہہ دو کسی کو نصیحت کر دو تو خیر خواہی کا کلمہ کہہ دو اور اگر وہ بھی نہ ہو تو اپنے جسم سے کسی کی مدد کر دو مثلا کسی کو راستہ بتا دینا رہنمائی کر دینا کوئی چیز بنا کر کسی کو دے دینا تو یہ دین کی سماحت کے اللہ رب العزت کے ہاں جہنم سے بچاؤ کے کتنے آسان اور سہل راستے ہیں کہ آدھی کھجور بھی جہنم سے بچا سکتی ہے کلمہ طیبہ بھی جہنم سے بچا سکتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کسی کو کوئی فائدہ پہنچا دینا جس میں کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو رہا یہ بھی جہنم سے بچا سکتا ہے صحیح بخاری میں رسول اللہ وسلم کی حدیث ہے الخیر الخیر معقود فی نواسی الخیر اللہ یوم القیامہ کہ گھوڑے کی پیشانی پر قیامت کے لیے خیر لکھ دی گئی ہے ایک شخص گھوڑا پالتا ہے باندھتا ہے اللہ کے راستے کے لیے اس گھوڑے کو اللہ کی راہ میں استعمال کروں گا مثلا اس کی پشت پر بیٹھ کر جب موقع ملا اللہ کی راہ میں جہاد کروں گا اس کی پشت پر بیٹھ کر نمازیں پڑھنے جاؤں گا جمعہ کی نماز پڑھنے جاؤں گا دیگر نیک کام ہے علماء کی مجالس دروس بس یہ گھوڑا ان اعمال صالحہ کے لیے وقف ہے فرمایا کہ اس کی خیر کا پہلو یہ ہے کہ قیامت کے دن وہ گھوڑا اللہ کے میزان میں تولا جائے گا اپنے کھیت میں آپ نے اس کو چھوڑ دیا رسی لمبی کر دی کہ یہ گھوڑا اللہ کی راہ میں ہے جتنا چاہے کھا لے میرے کھیت میں سے تو جو وہ کھائے گا چارہ دانے وغیرہ وہ بھی اللہ کے میزان میں تولے جائیں گے پھر وہ چارہ کھا کر جو لید کرے گا وہ لید بھی اللہ کے میزان میں تولی جائے گی پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے پانی پی لیا وہ پانی بھی اللہ کے میزان میں تولا جائے گا اس کے بعد اس نے پیشاب کیا اس پیشاب کا بھی اللہ کے میزان میں وزن ہوگا یہ ایک مخلوق اللہ رب العزت کی جس کو ایک نیک مقصد کے لیے خریدا گیا اور پالا گیا وہ آپ کے پاس دس سال رہا پندرہ سال رہا اس دوران اس نے جو کھایا جو پیا اس میں ایک ایک دانے کی قدر ہوگی جو اللہ کے میزان میں تولا جائے گا اور جو اس کی لید اور پیشاب اس پورے عرصے میں ہوگا اسے بھی اللہ کے میزان میں تولا جائے گا فولا کا کہنا سا مشکور اللہ کتنا قدردان ہے اپنے بندوں کی نیکیوں کے تو جو اپنے اعمال میں عمل صالح پا لیتا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے یہ توفیق دے اور اللہ رب العزت ان اعمال پر بے تحاشا اجر دینے والا ہے اتنا اجر کہ ہمارے تصورات سے بڑھ کر اسی لیے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے جب ایک شخص نے پوچھا کہ میرے دل میں قصابت ہے سختی ہے میرے دل میں غلزت ہے رقت نہیں ہے نرمی نہیں ہے سختی بہت ہے اس کا علاج کیا ہے کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ ان ابعد الناس من اللہ القلوب القاسیہ کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دور وہ بندہ ہے جس کا دل سخت ہوتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سختی کا علاج کیا ہے یہ دل کیسے نرم ہو اور اس دل کی زمین پر کیسے میرے پروردگار کی خشیت اور خوف داری ہو جائے رقت آ جائے لین آ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تحقرن من المعروف شیئا کسی نیکی کو حقیر نہ جانا جو نیکی سامنے آئے کسی نیکی کی دعوت سامنے آئے اسے قبول کر لو اور اس کو کر گزرو حقیر جان کر چھوڑنا تو کچھ لوگ اتنے سخت دل ہوتے ہیں کہ وہ نیکیوں کو بھی اپنے دنیاوی اسٹینڈرڈ سے تولتے ہیں جو ایک دنیاوی ان کا معیار ہے اس معیار جو اس نیکی کو تولتے ہیں کہ یہ نیکی ہمارے لائق ہے یا نہیں حالانکہ یہ معاملہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ ہے اس سے محض دنیاوی مناسب اور دنیاوی معیار پر تولنا ایک بڑی بے قدری رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ہر نیکی کر گزرو اور کسی نیکی کو حقیر نہ جانو بلکہ آپ نے تین مثالیں دی ایک مثال یہ تھی کہ بلا ون تلخوا خاک تلخ جس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ تمہارا کوئی بھائی آ جائے غریب ہو فقیر ہو امیر ہو اسے تم کشادہ پیشانی سے ملو خندہ پیشانی سے ملو مسکرا کے ملو ترغیب کے ساتھ ملو ماتھے پر بل ڈال کر نہ ملو یہ بھی ایک چھوٹی سی نیکی ہے لیکن اللہ کے اس کا وزن بہت بڑا ہے نبی السلام کی حدیث ہے کہ اسقلو شعین فلمیدان ہے الخلق الحسن اللہ کے میزان میں قیامت کے دن سب سے بھاری چیز بندے کے اخلاق ہوں گے دوسری مثال آپ نے یہ دی بلو انتفرے گا بن دل بھی کفی عنا کا کوئی شخص پیاسا آ جائے اور تم سے پانی طلب کرے تمہارا مشکیزہ پانی سے بھرا ہوا ہے تو اپنے مشکیزے سے اس کے برتن میں پانی ڈال دو اس نیکی کو حقیر نہ جانا بہت بڑی نیکی ہے اور تیسری مثال آپ نے یہ دی وہ عیا کمل اسبال فعن الاسبال من المخیلا پوری زندگی اس بال سے بچنا اس بال کا معنی یہ ہے کہ اپنا لباس ٹخنے سے نیچے لٹکانے سے بچنا اپنا لباس ہمیشہ ٹخنے کے اوپر رکھنا اور یہ عمل صرف نماز کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ پوری زندگی لباس کوئی بھی ہو شلوار ہو دھوتی ہو پتلون ہو کوئی بھی لباس ہو اسے ٹکنے سے اوپر رکھنا اور اگر نیچے رکھو گے تو یاد رکھو بظاہر یہ عمل چھوٹا ہے تمہارے نزدیک لیکن من المخی یہ تکبر شمار ہوتا ہے یہ عمل ہی تکبر ہے تکبر کی علامت ہے تم پوری زندگی اس عمل کو پلے سے باندھ لو کہ اپنا ہر کپڑا سے اوپر رکھنا ہے تاکہ تمہارا یہ دل تمہارا مزاج کبر سے پاک ہو جائے یوں رفتہ رفتہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں تمہارے دل میں رقت پیدا کر دیں گی اور دل کی سختی ختم ہو جائے گی دور ہو جائے گی تو اللہ رب العزت کتنا قدردان ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعمال پر کتنا اجر ہے اور پھر ہر اجر ایک شمار نہیں ہوتا بڑھتا رہتا ہے دس گنا کسی کا ستر گنا کسی کا سات سو گنا اور کسی کا اس سے بھی زیادہ کہاں تک جہاں تک اللہ چاہے اور اللہ کی عطا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے کسی حدیث میں اس کے رزق کے خزانے دنیا اور آخرت کے ان کی حقیقت آپ سن چکے ہیں کہ وہ کتنے وسیع خزانوں کا مالک ہے اور اس کی عطا کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اور پیغمبر اسلام کی تعلیم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے چھوٹی چیزیں مت مانگا کرو ازا سالت فصل الفردوس جب بھی سوال کرو اپنے لیے آخت کے حوالے سے تو جنات الفردوس کا سوال کرو فن عید الجنہ یہ سب سے اونچی جنت ہے بفضل اور سب سے بہترین جنت ہے وفا مہا عرش الرحمان اسی جنت کے اوپر رحمان کا عرش ہے اس جنت میں داخل ہونے والا اس اسے رحمان کا پڑوس حاصل ہوگا رحمان کا پڑوس اس کو نصیب ہوگا تو بڑی چیزیں مانگو اللہ الد اللہ شعی ال کوئی چیز اگر بڑی ہے تو تمہارے لیے ہے اللہ کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں ہے ہر چیز کا عطا فرمانا اس کے لیے بڑا سہل ہے اور بڑا ہی آسان ہے تو پھر کیا ہے جو اپنے اعمال میں خیر پاتا ہے عمل صالح پاتا ہے فل احمد اللہ وہ اللہ کی حمد بیان کرے اللہ کا شکر ادا کر اس کی تعریف کرے وہی شکر کے قابل ہے اس نیکی کی توفیق پر وہی شکر کے قابل ہے اس نیکی کو قبول کرنے پر وہی شکر کے قابل ہے اس نیکی کا عظیم ثواب دینے پر بمن واجدہ غیر ادا کا اور جو شخص عمل سیے پاتا ہے برا عمل اپنے اعمال میں برائیاں پاتا ہے معصیتیں پاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پاتا ہے ترک عمل صالح پاتا ہے نماز نہیں پڑھتا روزے نہیں رکھتا گناہ کرتا ہے معصیتیں کرتا ہے فلاح علوم نفسہ ہو وہ شخص اپنے آپ کو ملامت کرے اپنے آپ کو کوسے اس میں سارا قصور اسی کا ہے تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن کچھ لوگ یہاں یہ شبہ وارد کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ملامت کیوں کی جائے یہ برائی تو تقدیر میں لکھی ہوئی تھی پر ہم تقدیر کے آگے مجبور اور بے بس ہیں تو اپنے آپ کو ملامت کیوں کریں یہ سارا معاملہ تقدیر کا ہے نوشتہ ہے تقدیر کا اللہ کا لکھا ہوا ایسے لوگوں سے سوال ہے کہ کیا تمہیں اس برائی کرنے سے قبل یہ علم تھا یہ برائی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے علم نہیں تھا تقدیر میں لکھا ہوا کب معلوم ہوتا ہے عمل کرنے کے بعد یہ تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا وہ انسان جو عمل کرتا ہے وہ ہے تقدیر کے مطابق کرتا ہے اور کسی شخص کو عمل کرنے سے قبل یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے لہذا جو عمل تم نے کیا وہ تقدیر کے آگے مجبور ہو کر نہیں کیا اپنے اختیار سے کیا نوشتہ تقدیر کا علم تو بعد میں ہوا ہے آپ کا اختیار پہلے ہے تقدیر کا لکھا ہوا اس کام کے ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے کام کے ہونے سے قبل نہیں کیونکہ تقدیر اللہ کا راز ہے اور اللہ کے راز کا علم کسی کو نہیں ہوتا تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا علم اس کام کے ہونے کے بعد ہوتا ہے قبل نہیں ہوتا تو اس کام سے قبل ہر شخص مختار ہے آزاد ہے کہ وہ کیا عمل کرے یہ لوگ ایک دلیل پیش کرتے ہیں آدم علیہ السلام کی کہ آدم علیہ السلام اور موسا علیہ السلام ان دونوں کی ارواح کا عالم ارواح میں آمنا سامنا ہوا موسا علیہ السلام نے کہا کہ آدم انت ابونا آپ ہمارے والد ہیں خالہ کا اللہ بھی ہی اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا خلا کا جنت ہو اپنی جنت میں داخل کر دیا اتنا بہترین گھر دے دیا اور جنت کی نیم ساری حلال کر دی صرف ایک دانے کو حرام کیا آپ نے وہ کھا لیا اور کھا کر خود بھی جنت سے باہر آ گئے اور اپنی اولاد کو بھی باہر نکال دیا وہ دانہ نہ کھایا ہوتا تو آپ بھی جنت میں ہوتے اور ہم بھی جنت میں ہوتے ایک حدیث میں تھا کہ آپ نے اس عمل سے اپنی اولاد کو فضیحت پہنچائی ہے آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ موسا اطلوب ادلوم امر اللہ تم اس معاملے میں میری ملامت کیوں کر رہے ہو مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو جو معاملہ اللہ پاک نے لکھا ہوا تھا یہ سب کچھ نمشتہ تقدیر ہے تم مجھے کیوں ملامت کر رہے ہو رسول اللہ نے شاہ فرمایا فحج آدم موسا آدم علیہ السلام کی حجت موسا علیہ السلام پر غالب آ گئے تو اس سے اس کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے بھی اپنی اس معصیت پر تقدیر سے اس کیا تھا ہے تقدیر سے اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے گناہ پر تقدیر کا حوالہ دینا اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ انسان نے گناہ کیا اور گناہ پر تقدیر کا حوالہ دینے بیٹھ گیا کہ میں نے جو گناہ کیا شراب پی زنا کی چوری کی یہ اللہ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا میرا کوئی قصور نہیں ہے یہ ناجائز ہے آدم علیہ السلام سے گناہ ہوا انہوں نے گناہ پر اعتراف کیا اس پر روئے اللہ سے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اس سارے معاملے کو نوشتہ تقدیر قرار دیا ہے جو لوگ توبہ کے بغیر رونے اور ندامت کے بغیر اپنی معصیت کو تقدیر کے سپرد کر دیتے ہیں وہ معاند ہیں متعنت ہیں وہ انتہائی گمراہ ہیں یہ شیوا مشرقین مکہ کا تھا لو شاہ اللہ ما اشرکنا بھاؤ نا اللہ اگر چاہتا تقدیر میں لکھ دیتا کہ ہم شرک نہ کریں ہمارے آبا اجداد شرک نہ کرتے مگر اللہ نے لکھا ہوا ہم شرک کریں گے ہمارے آبا اجداد شرک کریں گے تو اپنی معصیتوں پر استدلال کرنا بغیر ندامت کے بغیر توبہ کے اس کو تقدیر کے حوالے کر دینا یہ مشرقین کا شیوا ہے کفار کا شیوا ہے لیکن معصیت پر رونے کے بعد دھونے کے بعد تجروں کے بعد النسوخ کے بعد استغفار کے بعد اس سارے معاملے کو تقدیر کے سپرد کرنا کہ اللہ نے یوں ہی لکھا ہوا تھا اور یہی نوشتہ تقدیر تھا یہ آدم علیہ السلام کا طریقہ اور صحیح طریقہ ہے تو ان اس قسم کے امور پر تقدیر سے استدلال بالکل باطل ہے ہاں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے اور اللہ کی مشیت کے تحت ہے مگر خالق کائنات نے اپنی اس مشیت سے کسی کو باخبر نہیں کیا ایک انسان عمل میں آزاد ہے عمل کرنے سے قبل کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے تقدیر کے راز معلوم کرنے کی دو ہی صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ ایک عمل ہو جائے ایک کام ہو جائے اس کے بعد سمجھ میں آتا ہے کہ تقدیم یہی لکھا ہوا تھا کیونکہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے لکھے ہوئے کے مطابق ہو رہا ہے ایک سوئی کے ناکے کے برابر بھی فرق نہیں ہے نہ اس کام میں نہ اس کام کے وقت میں نہ اس کے آغاز میں نہ اس کے انتہا میں کام ہونے کے بعد معلوم ہو جاتا ہے کہ تقدیر میں یہی لکھا ہوا ہے اور یا پھر اللہ رب العزت کے راز معلوم کرنے کے لیے اللہ کی وحی ہے اور پیارے پیغمبر محمد الرسود کا بیان ہے اللہ کے پیغمبر جو فرما دیں وہ حق ہے مستقبل کی جو خبر دے دیں وہ حق ہے اور تقدیر میں ایسے ہی لکھی ہوئی ہے مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حق ہے ہمارا ایمان ہے اور تقدیر میں لکھا ہوا ہے مہدی کا ظہور ہمارا ایمان ہے پیغمبر اسلام نے خبر دی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ مہدی کا ظہور ہوگا دجال کی آمد ہمارا ایمان ہے پیغمبر اسلام نے خبر دی ہے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور صحابہ کرام کا اس قسم کے امور پر ایمان جازم تھا ایک بار پیغمبر اسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ کا نواسا حسن بن علی رضی اللہ عنہما چھوٹا سا بچہ اپنے قدموں پر رینگتے رینگتے مسجد میں آ گیا اور علیہ اسلام کے پاس ممبر کے پاس آ گیا رسول اللہ وسلم نے شاہ سید میرا یہ بیٹا سردار ہوگا صلی اللہ بھی بین عطین عظیم اللہ رب العزت میرے اس بیٹے کے ذریعے مومنوں کی دو جماعتوں میں صلح کرائے گا صحابہ کے نام نے ممبر پر یہ حدیث سنی اور صحابہ کا ایمان بنے گا کہ حسن طویل العمر ہوں گے بچپن میں فوت نہیں ہوں گے اس عمر اس عمر تک پہنچیں گے اس مرحلے تک جائیں گے جہاں وہ دو عظیم گروہوں میں صلح کرا سکیں گے کیونکہ پیغمبر اسلام کا فرمان ہے اور آپ کی یہ خبر ہے نمشتہ رہی ہے وقت آئے گا ضرور اور وقت آیا وہ چھیالیس ہجری یہ عام صلح قرار پاتا ہے صلح کا سال جو جنگیں ہوئیں جن جنگوں میں ہزاروں بلکہ لاکھوں مسلمان مارے گئے ہزاروں صحابہ شہید ہوئے جنگ جمل جنگ سفین اور معاملہ بڑھتا جا رہا تھا کوفہ میں حسین ابن علی رضی عنہما کی شہادت ہو گئی اور پھر معاملہ یہ بن بیٹھا کہ اب بیعت کس کی کی جائے حسر ابن علی کی یا یزید ابن معاویہ کی رضی اللہ عنہ حسر علی بیعت کے معاملے دستردار دستردار ہو جاتے ہیں اور تنازع اختیار کر لیتے ہیں تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے اور یوں مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح ہو گئی پیغمبر اسلام کی خبر پتھر پر لکیر یہ نوشتہ ہے تقدیر ہے ہمارا اس پر ایمان ہے مستقبل کی جو خبر اللہ کے نبی نے دی جیسے پیغمبر اسلام کی حدیث ان نمارت تکون ابل مدینہ تستی الابل بے بسرا کہ ایک وقت آئے کہ مدینہ میں ایک آگ روشن ہوگی جو کئی دن رہے گی بڑی اونچی آگ اور بہت ہی بڑی آگ روشن ہو جائے گی کئی دن جلدی رہے گی اتنی اونچی جائے گی کہ بسرا میں مدینے سے کتنے فاصلے پر ہے بسرا میں اونٹوں کی گردنیں اس آگ سے روشن ہوں گی اتنی دوری اور اتنے فاصلے کے باوجود اور آخر پانچ سو اور چونسٹھ چونسٹھ ہجری کا وقت آ گیا امام کثیر نے لکھا ہے ایک قافلہ نکلا بسرا سے اونٹوں پر سوار اور رات کی تاریکی میں سفر ہو رہا ہے اس قافلے کو لوگوں نے دیکھا کہ اونٹوں کی گردنیں روشن ہو گئی اور چمک رہی ہیں اور صرف گردنیں ہی روشن ہو رہی ہیں بڑا متعجب ہوئی روشنی کہاں سے آ رہی اس قافلے کی سمت مدینے کی طرف تھی بلاخر وہ سفر کرتے کرتے مدینے پہنچ گئے اور وہ آگ انہوں نے خود دیکھی روشن آگ جس کی پیغمبر علیہ السلام نے خبر دی تھی یہ نشتہ تقدیر ہے ہمارا ہر نبی اسلام کے مستقبل کی خبر پر ایمان ہے تو تقدیر کے راز جاننے کے لیے دو ہی سلسلے ہیں ایک ایک کام ہو جائے تو اس کے ہونے کے بعد یہ بات انسان کو یقین سے طے کر لینی چاہیے کہ اللہ کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا دوسرا یہ کہ پیارے پیغمبر خبر دے دیں مستقبل کے حوالے سے فلاں کام ہوگا فلاں چیز ہوگی فلاں عمل ہوگا پیغمبر اسلام ناطق بہل آپ کی ہر خبر پر حق ہے اور اس پر ایمان لانا فرض ہے اور یہ ایمان قوت عقیدہ کی دلیل ہوگی جس شخص کا جس قدر زیادہ تقدیر پر ایمان ہوگا جتنا ٹھوس ہوگا اتنا وہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے گا دین کا بیشتر حصہ معرفت کے ساتھ ہے اس معرفت کو حاصل کرو تقدیر پر ایمان لانے کی معرفت اللہ کی ذات کی معرفت اللہ کی صفات کی معرفت اللہ کے افعال کی معرفت ان پر ایمان جازم یقین کر لو یہ معرفت عمل سے بڑا خزانہ ہے نماز سے روزے سے بڑا خزانہ یہ صحیح معرفت ہے اور صحیح اور پختہ عقیدہ ہے تبھی تو ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ او سے نہیں یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے رسول اللہ, اللہ سب نے ارشاد فرمایا لا تغضب غصہ نہ کرو اس نے بھی تو عام سی بات ہے او سے نہیں اور نصیحت کیجیے فرمایا کہ لا تغضب غصہ نہ کرو اس نے کہا اور نصیحت کیجیے فرمایا کہ لا تغضب غصہ نہ کرو یہ بار بار نصیحت کیوں فرما رہے ہیں کیونکہ غصہ نہ کرنا اسی تقدیر پر ایمان جازم کا ثبوت ہے پختہ ایمان کا ثبوت ہے انسان کو غصہ آتا ہے کسی نقصان پر کوئی نقصان ہو جائے کسی بچے نے برتن توڑ دیا نوکر نے کوئی نقصان کر دیا غصہ آ جاتا ہے مگر ایک انسان اگر تقدیر پر پختہ ایمان رکھتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ جو نقصان ہوا یہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے میں غصہ نہ کروں پی جاؤں خاموش ہو جاؤں اسی ایمان بالقدر کے جذبہ کے تحت تو یہ ایک عظیم عقیدہ ہے جس کی بڑی ہی حیبت ہے اور بڑی ہی عظمت ہے تو ان امور کو سمجھیں آج حدیث پوری ہو گئی اللہ رب العزت میں نے ایک ایک لفظ پوری امانت کے ساتھ آپ تک پہنچا دیا اللہ رب العزت اس حدیث کے پہنچانے اور آپ کے سننے اور آگے سنانے کو اس حدیث کے تناظر میں قبول فرما لے کہ نظر اللہ سمع منی حدیث فبا ہو وہ آفیدہ ہو سما ادا ہو کما سمیا اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے دنیا میں اور آخرت میں جو میری کسی ایک حدیث کو سنتا ہے اس کو سمجھ لیتا ہے اور یاد کر لیتا ہے اور پھر پوری امانت کے ساتھ اس کو آگے پہنچا دیتا ہے اقول عقول وقور اسف اللہ علیہ علوم واخر الحمد للہ الحمد للہ وسلاۃ وسلم علیہ رسول اللہ وبعد کچھ ساتھیوں نے دعا کی درخواست کی ہے خاص طور پر ایک دوست ہمارے جنہوں نے اپنی بیوی کے حوالے سے لکھا ہے آپریشن کے تعلق سے دعا کرنے کا طالب العزت انہیں صحت کاملہ عطا فرما دے یا اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو ہمارے تمام بیماروں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے اور جو لوگ تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کی مقصد فرما دے اس ہفتے دو المناک واقعات ہوئے رات ہی ہم نے ایک اپنے ایک نوجوان فاضل اور ایک عالم ساتھی کا جنازہ پڑھا ہے یہ مولانا محمد علی صدیقی جو بڑے بہترین مدرس تھے اور نوجوان عالم تھے اور بڑی ان سے توقعات وابستہ تھی رات ایکسیڈنٹ میں وہ اچانک فوت ہو گئے دعا کریں کہ رب العزت ان کو جنت عطا فرما دے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اللہ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے اس کے علاوہ ہمارے ایک اور دوست ہیں دعوت کا کام کرتے رہتے ہیں حماد صاحب ان کی والدہ کا انتقال ہوا دعا کریں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دے اور اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے یہ آج کا اعلان ہمارے سندھ کے ایک عظیم ادارے کے لیے ہے یہ ادارہ صوبہ سندھ کے ایک ضلع تھر میں واقع یہ علاقہ مسلسل قحط سالی کا شکار رہتا ہے خشک سالی اس علاقے کے رہنے والوں کی زندگی بڑی ہی کٹھن ہے اور ان کی تمام تر معیشت کا انحصار بارش پر ہے جب بارش ہوتی ہے تو وہاں کچھ آسانی پیدا ہو جاتی ہے اللہ کا فضل ہو جاتا ہے اور بارش اگر نہ ہو تو پھر یہ علاقہ مسلسل سالے کا شکار رہتا ہے تو ان کٹھن حالات میں دین کا کام کرنا یقیناً یہ کار دارد ہے بڑا مشکل کام ہے لیکن اس کے باوجود وہاں ساتھی بڑی لگن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ مدارس قائم کیے ہوئے ہیں کچھ مدارس چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں لیکن آج جس کا اعلان ہو رہا ہے یہ ایک بڑا مدرسہ ہے یہ سہر کھوئی یہ ڈبلو کی تحصیل ہے ضلع تھرپار کا تحصیل ڈبلو میں واقع ہے اور اس ادارے میں ہر سال ہمارا جانا ہوتا ہے طلبہ فارغ ہوتے ہیں اور الحمد میں نے کئی بار درس بخاری دیا ہے طلباء یعنی فارغ ہو رہے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں ہمارے اساتذہ ہر سال یہاں امتحان لیتے ہیں اور اچھے نتائج ہیں تو کام یقیناً ہو رہا ہے اور بڑے فاضل اساتذہ یا محنت کر رہے ہیں تو علاقے کی جو ایک کٹھن صورت حال آپ نے آپ سن چکے تو تعاون کرنا ہمارا حق ہے فرض ہے اس قسم کے علاقے یعنی ساتھیوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ادارے قائم ہو چکے اساتذہ موجود ہیں طلبہ موجود ہیں تعلیم ہو رہی ہے اور ریت کہ اس علاقے میں صحیح بخاری صحیح مسلم پڑھائی جا رہی پڑھی جا رہی اور باقی ذمہ داری ہماری باقی رہ گئی کہ ہم اتنا تعاون دیں کہ یہ بڑی آسودگی کے ساتھ اس کو چلا سکیں طلباء کا خرد و نوش اساتذہ کے وظائف یہ سارے پورے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 محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي